حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مولا حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس روایت میں والغمی کا اضافہ بھی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو